حسینیوں سنو حسینیوں حسین وہ جو زیر ہنس کے سو گیا حسین وہ جو زیر تیغ ہنس کے سو گیا یزید وہ جو ذلتوں کا نام ہو گیا یزید وہ جو ذلتوں کا نام ہو گیا حسین وہ جو مرضی خدا خرید لے یزید وہ ہے جس کا کوئی نام بھی نہ لے یزید زندہ رہ کے مرد آباد ہو گیا یزید زندہ رہ کے مرد آباد ہو گیا حسین سر کٹا کے زندہ باد زندہ باد زندہ باد ہو گیا زندہ باد تھا یہ اب بھی زندہ باد ہے زندہ حسین زندہ باد یہ کل بھی زندہ باد تھا یہ اب بھی زندہ باد ہے یزید کا بیان نہیں یزید کی تو قبر کا کہیں بھی کوئی نشان نہیں کوئی نشان نہیں یزید کی تو قبر کا کہیں بھی کوئی نشان نہیں حجا بجا ہے دہر میں حسین کی اولاد ہے حسین زندہ زندہ حسین کل بھی زندہ باد تھا یہ اب بھی زندہ باد ہے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد برائیوں کو دہر میں یزید عام کر گیا گیا حسین سے لڑا تو اپنی موت آپ مر گیا سے حسین سے لڑا تو اپنی موت آپ مر گیا یہ کل بھی مرد آباد تھا یہ اب بھی مرد آباد ہے باد حسین زندہ باد یہ کل بھی زندہ باد تھا یہ اب بھی زندہ باد ہے حسین حسین زندہ زندہ باد باد حسین زندہ باد شریف ذہن سے یزید اتنا گر گیا شریف ذہن سے اتنا گر گیا کسی نے اپنے لال کا یزید نام نہ رکھا اپنے لال کا یزید نام نہ رکھا کسی نے اپنے لال کا یزید نام نہ رکھا یہ کل بھی نام مراد تھا یہ اب بھی نام مراد ہے زندہ زندہباد زندہباد یہ کل بھی زندہ باد تھا یہ اب بھی زندہ باد ہے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد یزید والے تخت پر نصیب کے خراب ہے نصیب کے خراب حسین والے قید میں بھی رہ کے کامیاب ہیں حسین والے قید میں بھی رہ کے کامیاب ہے حسینیت کی ٹھوکریں یزید اور ابن زیاد ہے زندہ باد یہ کل بھی زندہ باد تھا یہ اب بھی زندہ باد ہے حسین زندہ باد جہاں میں سب سے زیادہ عشق جس کے نام جہاں میں جہاں سب سے زیادہ عشق جس کے نام پر بہا زمان لاغ میں حسین کا کوئی جواب لا غم حسین کا کوئی جواب لا گنیز بک کو بس میرے حسین سے اناد ہے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد یہ کل بھی زندہ باد تھا یہ اب بھی زندہ باد ہے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد ہو مقابلے پہ غم نہیں مقابلے پہ نہیں حسین والا ایک ہو تو لشکروں سے کم نہیں تو لشکروں سے کم نہیں حسین والا ایک ہو تو لشکروں سے کم نہیں حسین کو بھی اپنے ماتمی پہ اعتماد ہے حسین زندہ باد زندہ حسین زندہ باد یہ کل بھی زندہ باد تھا یہ اب بھی زندہ باد ہے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد علی کی بیٹی زینب میں ہنسی حسین بن گئی ہنسی حسین بن گئی شریکت الحسین حسین تھی یزیدیت گئی چھا گئی شریکت الحسین تھی یزیدیت پہ چھا گئی حسین سے پڑھا ہوا سبق جو اس کو یاد ہے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد یہ کل بھی زندہ باد تھا یہ اب بھی زندہ باد ہے زندہ حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد نئے حسین ہے خسات دو حسینیوں حسین ہے اسات دو حسینیوں حسین سے مراد لو مراد لو حسین مراد لو مراد لو حسینیوں حسین جس کو دے دے اس کی نسل با مراد ہے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین حسین زندہ زندہ باد باد یہ کل بھی زندہ باد تھا یہ اب بھی زندہ باد ہے حسین زندہ باد ملک کے پاک ہے ندیم اور ریحان ہے پاک ہے ندیم اور ریحان ہماری سرحدوں پہ سب حسین کے جوان ہیں سب حسین کے جوان ہماری سرحدوں پہ سب حسین کے جوان ہیں کرم ہے مصطفیٰ کا اپنا ملک شاد باد ہے زندہ باد حسین زندہ باد باد باد حسین حسین زندہ زندہ یہ کل بھی زندہ باد تھا یہ اب بھی زندہ باد ہے حسین زندہ باد حسین زندہ باد یہ کل بھی زندہ باد تھا یہ اب بھی زندہ باد ہے حسین زندہ